بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنزر عشيرتك الأقربين واخفز جناحك وانزر عشيرتك الأقربين لمن اتبعك من المؤمنين فقل بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فصا هو السميع العليم هل اکم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاقن عصیم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل بعد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا منقلب ينقلبون صدق اللہ یہ قرآن مجید شیطان نے نازل نہیں کیا نہیں وہ نازل کر سکتا ہے نہ ہی اس طرح کے گروہ میں یہ طاقت ہے اور نہ ہی یہ کوئی کلام فرشتوں سے سن سکتے ہیں اے مخاطب آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ورنہ آپ پر بھی عذاب ہو جائے گا اور آپ ڈرائیں اپنے پہلے قریبی رشتہ داروں کو اور جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اگر لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں بری ہوں تمہارے اعمال سے اور بھروسہ کریں اس ذات پر جو غالب اور مہربان ہے وہ ذات الزی یرا کا ہی نتقوم وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام میں ہوتے ہیں یا سجدوں میں ہوتے ہیں العلیم وہ دعائیں سننے جاننے والا ہے نبی کو مالا من تنزل کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کن لوگوں پر شیطان وہی لے کے آتا ہے شیطان وہی لے کے آتا ہے ہر بہتان باندھنے والے گنہ گار پر اکثر ہم کا یہ یوں ہی باتیں سنتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں جیسے بعض شعرا کہ ان کی پیروی کرنے والے بھی پھر گمراہ ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شعرا وہ ایسے ہی فضول وادیوں میں سرگرداں ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں جو کر نہیں سکتے ہیں ہاں وہ نیک شعرا جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے ہیں اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں ون تصوا دما ظلم و مظلوم ہونے کے بعد اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جان لیں گے کہ کون سی جہت پر وہ الٹتے ہیں کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کتاب کی فضیلت اس رقوع میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے نازل کیا فرشتے کے ذریعے سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا میں نے دل کی بات بتائی تھی دل کی حقیقت کیا ہے اور دل میں جو بات آئے وہ یاد رہتی ہے دل بہت جلدی گمراہ نہیں ہوتا لیکن انسان بہت زیادہ گناہ گار ہو جائے تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے ایک حد تک دل کوشش کرتا ہے انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو استفتح بقلبک فإنه افتابک کہ آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا کروں تو آپ کا دل آپ کے لیے سب سے بڑا مفتی ہے وہ اچھی بات بتائے گا یہی جو صوفیہ حضرات کہتے ہیں نا کہ رات کو مراقبہ کرنا چاہیے مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ یوں سوچے کہ آج دن کو صبح جب میں اٹھا ہوں تو کیا کیا کام کیے ہیں اچھے کام کون سے کیے اچھے کام سامنے آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس مراقبے میں دن کو کسی کو مکہ مارا تھا یا غصہ ہوا تھا یا کوئی غیبت کی تو یہ تو گناہ کی بات ہے اس پر استغفار کرنا چاہیے یہ مراقبہ ہوتا ہے جب تنہائی میں آدمی بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہے تو دل بڑی صاف صاف گفتگو کرتا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے تو اسی مشق میں آہستہ آہستہ بندہ پھر نیک بن جاتا ہے کہ آج دو گنا ہوئی ہے دن کو کل جب مراقبہ کریں گے تو ماشاءاللہ ایک ہوا اگلے دفعہ ہے تو سارے ختم ہو گئے یہ جو ہو دو جاری رہنی چاہیے تو قرآن مجید کتاب کے بارے میں یہ بات بتائی کہ یہ جو عربی زبان ہے اس کا ہی عربی زبان میں ہی تلاوت قرآن بھی لازم اور فرض ہے اور اگر کسی کو عربی زبان کی تلاوت ابھی نہیں آتی صورتیں نہیں آتی تو چپ کر کے کھڑا رہے امام کے ساتھ جو نہیں پڑھ سکتا ہے تو بھی یا علیحدہ پڑھ رہا ہے تب بھی رکوع سجود کرتا رہے چپ کر کرو کوئی دوسری زبان مصطفیٰ کمال پاشا والا مذہب نازل نہیں کرنا ہے کہ اب اذان بھی جو ہے وہ اپنی ترکی زبان میں کرنی ہے اور اس طرح عربوں سے متنفر ہوا تھا یہ لازم ہے فرض ہے مثلا بعض دفعہ مجبوری ایسی ہوتی ہے کیا مجبوری ہے ہم مشکل مشکل زبانیں یاد کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو دعا کنود نہیں آتی ہوتی تو اس کو یاد کرنا چاہیے واجب ہے وہ لیکن جب تک یاد نہیں تو جو دعا یاد ہے وہ پڑھنی چاہیے مثلا کسی کو یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا خیر عذاب النار بننا دعا کنود کی جگہ پہ یہ پڑھ لے ہو جائے گی نواز لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس اسی سے گزارا چلاتے رہو نہیں وہ مجبوری کے طور پر ہے تو پھر جب یاد ہو جائے تو اس کو پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے آخری صورتیں جو ہیں مثلاََ سے آخر تک یاد کرنی چاہیے تاکہ بندہ چار رکعت والی آٹھ رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت میں نئی صورت تلاوت کرے یہ اچھی بات ہے ترتیب کے ساتھ مستحب ہے آج کے سبق میں یہ بتایا کہ قرآن مجید عظیم کتاب ہے اور یہ الحاظ باللہ کوئی جیسے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ساحرانہ یا جھوٹ یا کسی انسان کا کھڑا ہوا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اور اس جیسا کوئی کلام یہ پیش ہی نہیں کر سکے جب کہتے تو تھے کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے تو یہ بھی پیش کر سکتے فرمایا یہ جو گندے لوگ ہیں شیاطین یا ان کے ہم نوا وما یم ہم بغیلا ہوں وما استطیع یہ اس جیسا قرآن لا ہی نہیں سکتے طاقت ہی نہیں رکھتے بے شک کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید نے سورہ کاف میں بیان فرمایا نا کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علا ان یاتو بمثل هذا القران لا یاتو بمثله ولو كان بعضهم لبعض زہیرا کہ سورہ بنی اسرائیل ہے غالباً کہ سارے جن و انس اگر جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے یہ اللہ کا کلام ہے ظاہر ہے اللہ کے کلام کی جیسا کلام کون لا سکتا ہے فرمایا کہ یہ شیطان تو پہلے جو ہے اوپر جا کے سن لیتے تھے کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے پہلے شیطان اوپر جاتے کوئی بات فرشتے آپس میں کر رہے ہوتے کوئی آدھی سنی کوئی آدھی نہ سنی نیچے آ کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے پھر کاہن جو ہے وہ اسی طرح کی فضول باتیں لوگوں کے سامنے کر دیتے بھائی بارش ہو جائے گی یا فلان ہو جائے گا یا اس طرح تو کبھی وہ تکہ ان کا لگ بھی جاتا تھا تو کہنوں کی مارکیٹ بن جاتی تھی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد جنات کا اوپر آسمانوں کی طرف داخلہ بند کر دیا گیا اسی وجہ سے تو وہ دنیا میں پھرنے لگ گئے تھے کہ ہمارا اوپر جانا بند کیوں کر دیا گیا کیا نئی چیز کا ظہور ہوا تو وہ جو پھر رہے تھے پھرتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی تلاوت سننے میں آ پہنچے جس کا سورہ احقاف میں بھی ذکر ہے اور سورہ جن انتیسویں بارے میں ذکر ہے کہ نفرم من الجن یستمعون القرآن بھائی صرفنا علیہ کا نفرم من الجن یستمعون القرآن اے نبی ہم نے پھرا پھرا کے جنوں کو آپ کی تلاوت سنانے کے ساتھ قریب کر دیا وہ جب سن لی انہوں نے آمن نابی ایمان ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کے تبلیغ شروع کر دی کہ ہمیں وجہ بھی پتہ چل گئی کہ ہم آسمانوں کی طرف کیوں نہیں جا سکتے اور ایک عظیم پیغمبر کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی اور ہم ایمان بھی لا چکے ہیں آپ لوگ بھی ایمان لاؤ یہ بات تو میں بتائی بات کہ اب یہ اوپر سے سننے سے معذول ہو گئے نہیں سن سکیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب حقیقت میں امت کو سمجھانا ہے کہ کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں ورنہ عذاب ہو جائے گا شرک جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں انسان توحید میں دنیا سے جب جائے تو اس سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اللہ کی ذات میں اور صفات میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب و عنظراشی و تقل اقربین پہلے آپ کو جب نبی بنایا گیا تو شخصی تبلیغ تھی جو تین سال تک یوں رہی پھر تین سال کے بعد یا یوہر رسول ما انزل ماً من رب فستا بات و آر ان المشرقین وہ نازل ہوئی کہ اے نبی اب آپ اعلانیہ تبلیغ کریں پھر اعلانیہ تبلیغ سے آپ نے ساروں کو جمع کیا تھا سوا پاری ارد گرد اور یہ کہا تھا کہ ادھر سے کوئی اگر حملہ آور آ رہا ہو تو میں بتاؤں تو بالفرض فرض مان جاؤ گے تو انہوں نے کہا مان جائیں گے آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تو بڑے معتقد تھے لیکن جب آپ نے توحید کی درس دیا تو پھر ناراض ہو گئے تھے کہ آپ نے تو بتوں کی نفی کر دی ہے انض راشرت کلبین میں کہ جو ایک شخص نیک ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے گناہوں سے بچتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کریں یہ پیغمبرانہ سنت ہے دوسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا کو انف سکم واہلی کم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اس جگہ پہ فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کریں قریبی رشتہ داروں کا ایک تو مسئلہ ہے کہ ان کا حق زیادہ ہے قریبی رشتہ داروں کا جس طریقے سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آپ کے رشتہ دار سید نہیں ہیں مسلمان ہیں غریب ہیں تو آپ صدقہ زکوٰۃ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں تو رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں دوہرا ثواب ملے گا کہ ان کا حق زیادہ ہے ویسے بھی ان کا رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے اور دوسری بات کہ رشتہ دار محتاج ہے جب وہ تو جب آپ خدمت کریں گے وہ دعائیں بھی دے گا اور سل رحمی کا حکم بھی پورا ہوگا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں امانت اور سل رحمی قرآن مجید یہ سفارش کریں گے انسان کے اور سل رحمی ہے کیا سل منقطع سل رحمی ان سے کرو جو توڑتے ہیں توڑتے ہیں جو جوسلر رحمی جو سے رحمی یہ بھی اچھی بات ہے وہ بھی ہدیہ یہ بھی ہدیہ لیکن جو رشتہ دار کے نہیں ٹھیک بعض ہوتا ہے ہر خاندان میں کوئی کوئی نہ بندہ ٹیڑھا ہوتا ہے آپ جتنے بھی دیتے جو بھی انہوں نے کچھ نئے سبق کرنا ہے کوئی بات نہیں ہے وہ آپ برداشت کریں ثواب ہے تو رشتہ دار کو تبلیغ کرنے میں ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا حق زیادہ ہے وہ رشتہ دار ہے نمبر دو تبلیغ جو ہے نا جی دو پہلوؤں کا نام ہے امر بالمعروف اور نئی انل منکر تو یہ جو تبلیغ ہے نا جب آپ اپنے رشتہ داروں سے تبلیغ کو شروع کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ چند بندے تیار ہو جائیں گے محنت کریں گے نا آپ کے رشتہ دار جب چند بندے تبلیغ کے لحاظ سے تیار ہو جائیں گے تو آپ کی قوت میں اضافہ ہوگا جب قوت میں اضافہ ہوتا ہے تو تب نئی انل منکر ہو سکتا ہے امر بالمعروف تو کوئی بات نہیں ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن نئی انل منکر کے لیے قوت اجتماعی ضروری ہے تو رشتہ داروں سے تبلیغ شروع کریں چنانچہ سب سے پہلی آپ کی تبلیغ عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی وہ مسلمان ہو گئی پھر اس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئی پھر حضرت عباس مسلمان ہوئے حضرت علی مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ تو رشتہ داروں کچھ ناراض بھی رہے اور ان سے نقصان بھی بہت ہوا لیکن رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے سے جب وہ تیار ہو جاتے ہیں نا تو انسان کی قوت افرادی ہو جاتی ہے جس سے اس کو بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جاتی ہے تو انضر رشیرت اللہ کربین میں ایک بات یہ ایک تو رشتے داروں کا حق ہے دوسرا آپ کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے تو جڑنے کے بعد جو ہے وہ کام میں آسانی ہو جائے گی وقف جناح کا لمن اتبع کا من المؤمنین آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب سب امت کو کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ایمانیات پر عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ نرم پہلو اختیار کریں اپنے ساتھی ہیں آج کل تو ہمیں دشمن کی تو تعریفیں یاد آتی ہیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑتے ہیں ہوا الٹا سسٹم ہم نے شروع کیا ہوا ہے قرآن تو کہتے ہیں جاہد الکفار والمنافقین وغلوز علیہم اور ہم نے جہاد اپنے مسلمانوں کے خلاف شروع کیا ہوا ہے اپنے مسلمان ایک بھائی بہن کے ہمدردی یا قوت ہے ان میں خیال کرنا کسی نے اوپر نیچے بات کر بھی دی تو کیا رج ہے میں نے جمعے میں بتایا کہ جو ساتھی محلے میں رہتا ہے بعض دفعہ غصہ ہوتا رہتا ہے ناراض ہوتا رہتا ہے وہ ادھر تمہارا نالی کا پانی آ گیا ادھر یوں ہو گیا اس سے ملنا چاہیے اس سے دوستی لگانی چاہیے ہو سکتا ہے اس کو پریشانی کوئی اور ہو وہ ظاہر نہیں کر سکتا اور ادھر ادھر نالیوں کو کپڑا باہر کھڑا ہو گیا تو اس سے وہ ناراض ہوتا رہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی ہیں ایک چھوٹی موٹی اوپر نیچے بات ہو جائے جو صبر کرتا ہے وہ اونچا شخص ہے اور اس بندے سے پوچھنا چاہیے آپ ناراض کیا ہوتے ہیں فرمایا کہ اہل ایمان کے ساتھ نرم پہلو ہو ہاں جو لوگ نافرمان ہیں بات نہیں مانتے انہیں یہ کہہ دیں کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں وہ توکل العزیز الرحیم تبلیغ کریں لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے اللہ آپ کو دیکھتا ہے ہی تقوم و تقلب و جو شخص بھی نیک ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں ملازم ہیں اور ان اچھے کام کر رہے ہیں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے افسر کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم یہ اچھے کام کر رہے ہیں وہ اپنی نوکری ڈپٹی سے ہٹ کر کر رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ اچھے کام کریں اخلاص کے ساتھ رہیں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے میں یا عمل مسپال ضرورت خریدیں آپ کی ذرہ برابر بھی جو نہیں کیا ہے ہم ضائع نہیں کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے جہاں بھی بندہ رہے جس ادارے میں رہے اس کا مخلص ہو کے رہے اور جب نہیں وہاں نظام چل سکتا تو معذرت کر لے کہ بھائی میں یہاں سے جاتا ہوں عموماً یہاں ایک رواج بنا ہوا ہے پہلے لوگ نعرہ لگاتے ہیں ملازمت نہیں ملتی نوکری نہیں ملتی ملازمت جب مل جاتی ہے تو پھر اخلاص سے کام ہی نہیں کرتے کام چوری کرتے ہیں اپنے افسر کی غیبت کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے تو جب جس ادارے کے ساتھ انسان متعلق ہو اس کا مخلص ہونا چاہیے اور جو کام ذمہ میں ہے اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اور خصوصی نمازی آدمی کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کو نمائندہ بنا بننا ہے دیکھو جو استاد ہوتے ہیں نا استاد وہ سبق ہی نہیں صرف پڑھاتا وہ سبق بھی پڑھاتا ہے اور اپنے آپ کو بطور نمونے کے پیش کرتا ہے طلب علموں کے سامنے کہ میں تمہیں نماز کا کہتا ہوں خود بھی نماز پڑھتا ہوں تمہیں اچھے الفاظ کے ساتھ بات کرتا ہوں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں خود بھی یہی کرتا ہوں اس طرح اور تمام باتیں ہیں تو اے نبی آپ جو اچھائی کر رہے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام میں وہ تقلب کا فصہ یا سجدے میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہی بات ہر ایک شخص کی ہے نیکی تو ہوتی وہی ہے کہ جو کسی کو پتہ نہ ہو اللہ کو پتہ ہو اور اس کا اجر ضرور ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے جب نیکی ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں انسان اپنی نیکی خود ظاہر نہ کرے وہ ریاکاری کی صورت بن جائے گی فرمایا حال نبیوں کو علامن تنظر الشیاتی اے نبی میں آپ کو بتاؤں یہ شیطان شیطان بھی آپس میں وہی ہوتی ہے جو گالیاں زیادہ دیتا ہے بہتان باندھتا ہے غلط لفظ کہتا ہے اس کی طرف شیطانی وسوس سے ہوتے ہیں تب ایسی بات کرتا ہے تو گالی دینا اچھی بات نہیں ہے اور کسی کے اوپر بہتان یا غیبت بری بات ہے یہ سما اکثر ہم تاجبول یہ اس طرح کی فضول باتیں سنتے ہیں اکثر جھوٹے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ شعرا تب الغاول اور یہ فضول لوگ جو گندے شاعر اور گندی باتیں اور شاوت کے شعر اس طرح پڑھتے ہیں پھر ان کے پیچھے سننے والے بھی یوں ہی گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض بعض بڑے احمد قسم کی دنیا کیا کہتی ہے وہ جی موسیقی بڑی روح کی غذا ہے ہاں نا شیطانی روح کی غذا ہے موسیقی بڑی روح کی غذا ہے احمد شیطانی روح کی غذا ہے روح کی غذا قرآن مجید اللہ کے کلام کی تلاوت ہے روح کی غذا ذکر روزگار قرآن خود کہتا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب تمہیں دل کا سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو اللہ کی کتاب کو پڑھو اس میں سکون ہے جب دل کو سارا شیطان بنا دیا پھر کہتے ہیں جی وہ موسیقی بڑی خدمت کی اس نے اس اس گویے نے دین کی خدمت کیا استغفر اللہ شیطان کی شربت کی کیا خدمت کی اس نے لوگوں کو گمراہ کیا تو بات یہ ہے روح کی غذا ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ قرآن مجید کی تلاوت ہے دیکھتے نہیں ہو یہ شعرا ایسے ویسے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ اشعار کا شاعرانہ کلام میں بڑے اونچا اپنے مقام مرتبہ بہادری ظاہر کرتے ہیں آپ زمانہ جاہلیت کی طرح شاعر لوگ اپنے قصیدوں میں اپنی بڑی ویلیو اپنا بڑا مقام ظاہر کرتے ہیں بڑا مقام غائب کرتے ہیں ہاں وہ کرتے کچھ بھی نہیں ویسے ہی کرتے رہتے ہیں اب اشکال ہو گیا کہ شعرا کی تو بدنامی ہو گئی حالانکہ آسان بن ثابت شیئر کرتے ہیں وہ بھائی ابن کاب شیئر کرتے تھے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ کا پورا دیوان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انا کا پورا دیوان ہے وغیرہ صحابہ اکرام تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کے امام بخاری نے اس کو نقل کیا اس کا جواب دے دیا کہ جو نیک لوگ ہیں اچھے شعر کرتے ہیں ایمان والے ہیں امال صالحہ والے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں ایسے لوگ اگر شعر کرتے ہیں تو اللہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے